بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم بهذا البلد میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں بهذا البلد اور تم اے نبی اسی شہر میں تو رہتے ہو اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم لقد خلقنا الانسان کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے ایحسب ان لن يقدر احد کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا یقول اہلکت مالا لبدا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا ایحسب ان لم احد کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں الم نجعل له عینین بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ولسانا وشفتین اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا وما ملا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے کسی بھی گردن کا چھڑانا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا یتیما ذا مقربہ کسی رشتہ دار یتیم کو او مسکینا ذا متربہ یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالصبر بالمرحمة پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے اصحاب المیمنہ یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں والذین کفروا بآیاتنا اصحاب المشأمہ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں علیہم نار یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے